اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا